ری ست گردیو بھگوان کی جے گرو جی کو سر پر رکھیے چلیے آ گیم کہیں کبیر تا داس کو تین لوک بہنا اوم سری ست گردی بھگوان کی جے جیسا کہ آج دیپاولی کا تیوہار ہے ہم تھوڑا اسی پر چرچا کرنے کا پریاس کریں گے دیکھیے ہمارے جتنے بھی بھارتی پرو تیوہار ہیں وہ سب بھگوان اور مہاپورو سے سمبند رکھتے ہیں ان سبھی تیوہاروں میں ایک مہاپروش یا بھگوان کے پرتی کوئی گھٹنا وشیش رہتی ہے اب جیسے ہولی میں بھکت پرہلاد کی گھٹنا وشیش ہے دسمی میں اسی پرکار سے اس دیپاولی پرو میں بھی ایک گھٹنا وشیش ہے جو بھگوان رام سے سمبندت ہے یہ تیوہار انرگل نہیں ہے بلکہ بھکت اور بھگوان کے بیچ ایک سیتو کا روپ ہے جو مہاپروش کی گھٹنا گھٹی اتہاس ہے وہ ورشوں گھٹنا ہمیں دھومل پڑ جاتی ہے لیکن تیوہار کے آتے ہی وہ گھٹنا من مستش پر پنہ نوینتم ہو جاتی ہے اور پنہ بھگوان کے پرتی شردھا کا سمبل پراپت ہوتا ہے اس لیے تیوہار بھگوان اور بھکت کے بیچ ایک سیتو ہے اب دیکھیے دیپالی اس تیوہار کے بارے میں گھٹنا ہے کہ بھگوان رام سے سمبندھت ہے راو اتیاچاری شاسک تھا کرو پرکیت کا تھا سارے سنسار میں اتراہ اتراہ اس کے پرکوپ سے مچا تھا اتنا ہی نہیں وہ ماتا سیتا کا ہرن کیا پنہ بھگوان نے بندر بھالوں کا سہیوگ لے کر کے اس دوراچاری راون کا بدھ کیا بدھ کرنے کی پشچات سیتا جی کو لے کر کے کچھ یوان میں ایودھیا آئے تو اسی خوشی کے اظہار کرنے کے لیے ایودھیا واسیوں نے گھر گھر دیپک جلائے پرسنتا میں تو وہی تیوہار کی شرخلہ چلی آ رہی ہے اس کو ہم مناتے آ رہے ہیں لیکن پج گردیو بھگوان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے شاستروں کی رچنا دو دشٹی ہوتی ہے ایک تو اتہاس گھٹنا جو ہوئی سو ہوئی لیکن دوسرا اس گھٹنا کا ادھیاتم ہوتا ہے جو ہمارے جیون کا بھن انگ ہے اور یہ پوج گردی بھگوان ہی نہیں گوسوامی تلسی داس جی نے رامائن میں کانڈ میں بھی بتائے ہیں جو بھگوان رام کا راجیبھیشیک ہوا اس کے بعد یہ پرتاپ روی جا کے کر رہی پرکاش جو بھگوان کا پرتاپ ہوا اس میں اگھ الوک کام کرودھ لوپ یہ سب سماپت ہو گئے دھرم کے سموہ یہ سب اتپن ہو گئے گیان ویراگ وویک تو اس سے سدھ ہوتا ہے کہ یہ گھٹنا اندر کی بھی ہے کیول اتہاس تک سیمت نہیں ہے کیونکہ بتائے گوسوامی تلسی جاجی نے کہ ہردے کی بات ہے اس لیے یہ گھٹنا کا اتہاس تو اس لیے ایک راوڑ تو باہر ہوا لیکن ایک راوڑ آپ ہم سبھی کے انترال میں ہیں موہ راوڑ بسا کایا گڑھ کے لنگ من کی شانتی ہر لئی اشوک واٹکا واس دشرت ست جو ویر ہو وہیں اس راوڑ کا ودھ کر کے سیتا جی کو پراپت کر سکتا ہے اب دیکھیے موہ ہے کیا ذرا سمجھنے کا پریاس کریں اس کہ مہا موہ راون بسا کایا گڑھ کے لنگ اس نے شکتی کا ہرن سیتا جی کا ہرن کیا ہے ارتھات یہ موہ ہی ایک راون ہے جو لگاؤ ہمارا بچے میں ہے پریوار میں ہے سماج میں ہے استری میں ہے دھن میں ہے دولت میں ہے وہی موہ ہے اور وہی موہ ہمارے شانتی روپی جو سیتا ہے اس کو اپنے ادھنست کر لیا ہے اپنے قبضے میں کر لیا ہے شانتی تو بھگوان میں ہے جب رہے گی سیتا جی خوش رہیں گی تو بھگوان کے پاس لیکن راو اس شانتی کو سیتا کو پراپت کرنا چاہتا ہے لیکن کبھی پراپت نہیں کر سکتا تو یہ راون آپ کے من کے انترال میں جو بیٹھا ہوا موہ ہے لگاؤ ہے سنسار سے اسی لگاؤ کے مادھیم سے آپ ہم سبھی شانتی کو پراپت کرنا چاہتے ہیں لیکن کبھی بھی شانتی استھر نہیں رہتی ہے چاہے پتر سے ہو دھن سے ہو یون سے ہو استری سے ہو سب چلا مان آپ ایک دن ایک دن اسنتشٹ اپنے کو پاتے ہیں کبھی بھی پورن شانتی کو نہیں پراپت کر سکتے ہیں یہی ہے راو کا سیتا کو بس میں کرنا بھگوان رام نے اس راو کا ود کیا اور وہ جلدی مر نہیں رہا تھا کیونکہ اس کے نابھی میں امرت تھا تو پہلے بھگوان نے بانڈ سے اس امرت کو سوکھ لیا پن ملک تب سیتا جی پراپت ہوئے کہنے کا تاط پر کہ رام جو ہے بھگوان کی ایک جاگرتی ایک شکتی ہے اس شکتی کے مادھیم سے چل کر کے آپ راو کے انترال میں امرت ہے ارتھات نا بھی کا مطلب کیندر کیندر کا مطلب مول بندو جو مول کار ہے اسی میں امرت ہے کہنے کا تاتپر کہ جو موہ ہے آپ کا لگاؤ ہے اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے ریجن ہے آپ کا جنم اسی پریوار میں کیوں ہوا امک ویکتی کے ساتھ سمبندھ کیوں ہوا اسی سماج میں آپ کو کیوں رہنا ہے یہ سب جنموں جنموں کا ایک سنسکار کہیے اسے ایک سنسکار کا پتلا ہے وہی کیندر ہے جو اسی میں امرت ہے اسی سنسکار میں امرت ہے امرت کہتے ہیں پرماتما کو مرتب سے پر امرت پرماتما تو جو موہ کا کارن کیا ہے ایک سنسکار سنسکار کسے کہتے ہیں جو اتیت میں اندریوں کا کیا گیا ابھیاس اتیت میں بار بار اندریوں کا دیا گیا کسی کاریہ کے لیے بل وہی سنسکار ہے اب جیسے آپ کی شراب پینے کی عادت ہے شراب پیتے پیتے اس وسو کی آسکتی آپ کے من بس جاتی ہے چھوڑ بھی دیتے ہیں جس کا کار سنسکار بنا رہتا ہے تو اسی طرح سے ہر کار میں سنسار کے بار بار اندروں کا من کا ابیاس کرتے کرتے یہ ایک موہ آپ کو جنم مرن کے کارن میں کھڑا کرتا ہے اسی کارن سے آپ کا دھن میں استری میں پتر میں اور یہی نہیں ایک کسی وشیش مطلب کبھی کبھی ہوتا ہے نا بھائی ہمارا یہاں لگاؤ نہیں ہوتا لیکن اس ویکتی سے لگاؤ ہوتا ہے یہ سب سنسکاروں کا ایک بدلہ ہے تو اسی سنسکار اسی کیندر میں وہ امرت ہے جب تک وہ سنسکار کٹے گا نہیں تب تک وہ امرت پراپت نہیں ہوگا وہ شانتی آپ کو ملے گی نہیں اب اس سنسکار کو کاٹنے کا کارن کون بنتے ہیں بھگوان رام اور بھگوان رام ایک تو ہوئے لیکن آپ کو بھگوان رام کہاں ملے گے کہ آپ اس راوڑ کا اپنے انترال میں جو لگاؤ ہے موہ ہے اس کا بدھ کر سکے اس شانتی کو جو چیتل عمل سہج سکھ راسی آپ ہیں کھوجتے ہیں پرکت میں لے کبھی شانتی سکھ نہیں ملتا ہے دو قدم دور ہی چلا جاتا ہے تو اچل شانتی و آنند پانے کے لیے آپ کو رام کا سہیوگ لینا پڑے گا اس رام کا سروپ بتایا گیا ہے بالکانڈ میں ہی بابا تلسی داس جی نے بتایا کہ بینو پد چل ہی سنہیں بینو کانا کر بین کرم کردی نانا کہ وہ رام کا سوروپ ہے کیا کہ بنا پیر کے وہ چلتے ہیں بنا ہاتھ کا کار کرتے ہیں آنند رہت سکل رس بوگی بین باڑی بک تابڑ جوگی کی موکھ نہیں ہے لیکن سب کچھ کھاتے ہیں بنا باڑی کا وکتا ہے گرہ گان بن آس بسیکا اصبات الوک کرنی مہم جائ نہیں بھرنی اب بتائیے ایسا کوئی پورش ہو سکتا ہے پھر کہتے ہیں کہ جہ امگاو جائے دھرے من دھیان سوئی دشرت ست بھگت ہت کوسل پتی بھگوان کہ اب اس کا منی لوگ دھیان بھی کرتے ہیں بتائیے جو کبھی دکھائی نہ پڑے بنا کان ہے سنتا ہے چلتا ہے بتائیے کوئی شریر ہے ہی نہیں تو واستو میں یہ ایک مہاپروش کی جاگتی ہے اسی کو رمنتے یوگی نے اسم س رام جس میں یوگی لوگ رمن کرتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں مہاپرش شرح میں آئے کچھ سیوا ساندھ بنا تو کہتے ہیں نا کہ انگ پڑکنے لگا درشیہ آنے لگا وہی جاگتی ہی رام کی ہے الپ جاگتی ہوئی رام کا جنم ہے اب ہوتا کیسے رام کا جنم ہے کہ ایک بار بھوپت منماہی بھگلان موریہ ستناہ گروہ گرے گئے ترت مہی پالا چرن لا کر بنے بسالا نج دکھ سب گرہ سناو کہ وشٹھ بہت سمجھا دشرت جی نے اپنا سارا وشیش کو سنگی رسی وشیش بلاوا پت کام شج کراوا بھگت سہیت منیاہ دین نے پرگٹے اگن چرو کر لننے یہ ہباٹ دیہ نپجائی جتھا جگ بنائی تو اس پرکار سے وشٹھ جی نے سنگی کو بلایا اور یج کروایا اس کے پشچات اس میں ہوی نکلا اگنی دیو لے کر نکلے تو اس ہوی کو کھیر کو دشرت جی نے تینوں رانیوں بٹوارا کیا تب رام کی اتپتی ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ ایک آدھیاتم ہے کبھی کھیر سے کسی کو پتر اتپن ہوا ہے کداپ نہیں کہنے کا تاتپر کہ وہ سب وسط جو وشم کیے ہوئے ایسے مہاپروش ہیں پرماتما کو پراپت کر چکے ہیں وہی وشٹھ ہیں اسی مہاپروش کی شرح میں جانے سے دسوئندروں کا نرو کرتا ہے سادک تو شواس سے سنگیر شاس پرشوس کا چنتن یج ہے جب شواس پرسواد کا چنتن کیا بجن جو مہاپروش بتایا اس کو بہتری سے مدھ ماس سے پشچنتی کیا تو اس کے پشچات ہرد نرمل ہونے لگتا ہے جہاں ہرد نرمل ہوا تو بھکتی روپے کوشلیاگود میں انبو روپی رام کی جاگتی ہوتی ہے وہ انبو جو انبھو گرو کی بات ہے ہردے بسی دن رات پلک پلک اور شاس میں وپل بھید درسات جو انگ پھڑکن کہیے سپنا کہیے جو انبھو بھگوان بتاتے ہیں دشیہ کہیے اسی جاگرتی کے آدھار پر چلتے ہوئے جو آپ کا موہ ہے اس سنسکار کو شانت کر کے امرت کو ارتھات پرماتما کو پراپت کرنا اور موہ جو سنسکاروں کا کارن ہے اس کو سماپت ہونا موہ کانت ہونا اور شانتی کی پرتی سب ایک ہی ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ شانتی پراپت ہوئی تب جا کر کے دیپ جلا گھر گھر دیپ جلنے کا مطلب دہوک بوتک تاپا رام راج نہیں کا ہُو بیاپا سبر نر کریں پرسپر پر سارا بیر بھاؤ سب مٹ گیا سب شوق سماپت ہو گیا الپ مت نہیں کنو پیرا تو اسی آلوک میں سب لوگ دیپ جلائے تو وہ دیپ جلا کیا وہ دیپ بابا تلسی داس جی نے بتایا اسے اتر کانڈ میں کہ وہ دیپک جل کر کے ایک پرچنڈ سورج بنا وہ سورج ہے کیا کہ جبتی رام پرتاپ دنیسا جبتی رام پرتاپ خگیسا ادت بھیوتی پربل دنیسا پوری پرکاش رہو تیو لوکا بہتن سکھ بہتن من سوکا جنہیں سوکھتے کہوں بکھانی پرتھم اودیا نشا شرانی کہ اس پرچنڈ سوریہ میں جو ادے ہوا جو دیپک جل کر کے ایک پرچنڈ سوریہ کا روپ لیا بھگوان آنے کے پشچات تو اس میں ہوا کیا کہ پرتھم اودیا جو موہ کا جو اودیا سنسار کا کارک وہ سماپت ہو گئی اس میں اگ الوک جہاں تہاں لکانے کام کرو کیگانے اور دھرم تڑا جان وجانا یہ پنکجہ کہنے کا تاتپر آشر و سارے وکار سماپ اور دووی وتھتی والے جو دھرم وویک ویراگ سم سنتوش یہ سب جاگت ہو گئے تو یہ پھر بتایا کہ یہ پرتاپ یہ ہرد میں گٹنا گٹی باہر کوئی گٹنا نہیں ہے ایک باہر میں رام ہوئے لیکن ایک اس رام جاگتی مہاپروش کے آدھار پر چلتے ہوئے اس پرچنڈ رامر جو دوراتما تھا اس کا انتخاب شانتی کو پراپت کرتا ہے سادک تب جا کر کے وہ دیپک پرچنڈ سور جلتا ہے جس میں وکار سماپت اور دیوی سمپت کی پورن استھاپنا ہو جاتی ہے تو اسی کو گیتا میں دیکھیے بتایا گیا ہے اسی کو جو پورا روپک بتایا دو شلوک بتا دیا وہاں پر تیسام ستت یوکتا نام بھجتام پریت پوروکم ددام بدھ یوگم تم یہ نامو پیانتے تھے کہ میرے نرنتر دھیان میں لگے ہوئے ان بھکتوں کو میں وہ بدھ یوگ دیتا ہوں جس سے وہ مجھے پراپت کرتے ہیں کس پرکار دیتے ہیں <clears throat> کہ اس کی تیسام میوام کمپارتھ مہم گیان جم تم کہ اس کی آتما سے اس بھگت پر پور انوکمپا کرنے کے لیے اس کی آتما سے میں جاگت ہو کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور جیان سے اتپن ہوئے اندکار کو جیان روپی دیپک کے دوارا میں ناش کرتا ہوں پرکاشت کر کے تو یہاں دو شلوک میں بتایا یہ مہاپروش کی ایک جاگتی ہے کہنے کا تاتپر کی جو رامائن ہے وہی گیتا ہے اس مہاپروش کے آلوک میں چلتے ہوئے اپنے اندر ویکاروں کا شمول نشٹ کر کے تب وہ دیپک ہمیں پراپت کرنا ہے مہاویر سوامی کے سمے ایک راجا ان کے پاس آیا اور بولا کہ مہاتمن ہمارا یہ پتر ادنڈ ہے اسے آپ کچھ سمجھا دیجیے وہ راجکمار تھے بہت ادنڈ پرکرتے کچھ وچارک ناستک پرکت کے تھے مہاویر سوامی نے ایک درشٹی دیکھا ان پر اور بولے کہ کیوں بیٹا تم جس اکھنڈ دیپک کو اپنے اندر جلائے تھے اس کو کیوں بجھانا چاہتے ہو اس اکھنڈ دیپک کو جلا کر کے تم اتنا پرجلت کرو کہ اپنے سوروپ کو ایک دن پراپت کر لو اس بات کو سن کر وہ راجکمار چوکا بولا کہ مہاتمن یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں اس کا کہنے کا تاتپر کیا ہے تب انہوں نے بتایا کہ دیکھو تم پچھلے جنم میں ہاتھیوں کے سردار تھے اور تمہارے تم کسی بھی نر جو بھی ہاتھی آتے تھے ان کو بھگا دیتے تھے لیکن تب جب تم بڈھے ہو گئے تمہیں بہت سے ہاتھیوں نے مارا اور تم ایک گڈھے میں ڈال دیا تم وہیں کئی دن بھوک اپواس کر کے اپنا شریر چھوڑ دیے دوسرا جنم ملا پنہ ہاتھی کا جنم ملا اس دوسرے جنم میں تم ہاتھی تھے پھر سردار بنے جنگل میں آگ لگ گئی سب جیو اس میں جل گئے پنہ تیسرا جنم ملا تمہارا پنہ ہاتھی کا پھر تیسرا جنم ہوا اس میں تمہیں پورا اسمرتی تھی پورا گیان تھا پرانا تم نے سبھی جنگلی جانوں کو اکٹھا کیا اور رائے منصورہ کیا کہ بھائی ہم لوگ جنگل میں ایک ایسے استھان کا نرمان کرے جو میدان اس سب پیڑوں کو کاٹ کر کے جب جنگل میں آگ لگے تو ہم لوگ سب لوگ وہاں اکٹھے ہو جائیں تو تمہارے منترا سے سب لوگ سویکار کر کے ایک میدان بنایا گیا جہاں پر کہ آگ لگنے پر جنگل میں سب جیو سرکشت رہ سکے سنجوگ سے جنگل میں آگ تو لگنی ہی تھی بانسوں کی رگڑ سے پیڑوں کی رگڑ سے آگ لگی تو وہ میدان کام آیا سب جیو جنتو جتنے تھے جنگلی سب لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے اتنی جگہ کی کمی پڑ گئی کہ سب لوگ شریر سٹ کر ایک دوسرے کے پیر کے نیچے آ گئے جو ہاتھی تھا وہ پیر اٹھایا اپنا کھجلانے کے لیے تو اس کے پیر کے نیچے ایک چھوٹا سا خرگوش چلا آیا اب ہاتھی اگر پیر رکھتا ہے تو خرگوش مر جاتا ہے جگہ تو تھی نہیں اس لیے تین دن تک وہ ہاتھی اپنا پیر اٹھائے رہ گیا آگ شانت ہوئی سب جیو اپنے جنگل میں چلے گئے لیکن وہ ہاتھی کے بیچارہ اس کا پیر اکڑ گیا گرا وہیں پہ مر گیا تم اسی پنیہ کے پرتاپ سے اس جنم میں منش کا شریر پائے راجکمار ہوئے اور پنہ تم اسی جگہنے کام کو کر رہے ہو جی، جو پتن کا کارن ہے ایسا سنتے ہی اسے گیان ہوا چرنوں میں گرا اور شیشیہ بن گیا تو کہنے کا تاتپر ہمارے یہ ہے کہ جلاؤ دیے پر رہے دھیان اتنا ادھیرا دھرا پر کہیں رہ نہ جائے جو مہاپرش کے ہمارا پورن پورسارتھ اتنا اکٹھا ہوا ہے کہ جو آج ہم مہاپر کی شرح میں آئے ہیں بھجن جاگرت ہو گیا ہے اسے ہمیں نام کے سبرن سے سیوا سے دھیان سے اتنا بڑھانا ہے اتنا پرجلت کرنا ہے کہ ایک نیک دن اپنے سوروپ کو پراپت کر لیں اس لیے ایسے مہاپرش پراپت ہیں ان کے آلوک میں جو گیان کا دیپک ہمارے اندر جل رہا ہے اسے نام سے سیوا سے اور جلانے کا پریاس کرنا چاہیے بولے سری ست گردیو بھگوان کی جے